پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے زمین پر رزق اتارا ہے کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو تھوڑا جن کو اسلام اور ایمان کی نعمت ملی ان کو اگر رزق کم بھی ملا تو انہوں نے فکر نہیں کی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور کافروں کے سفارت خانوں پر لائن لگانے کی بجائے انہوں نے اپنی ضروریات کو محدود کر لیا وہ اپنے اسلام پر راضی رہے تب ان کے فقر و فاقے میں ایسا سکون رکھ دیا گیا جو بادشاہوں کو خوابوں میں بھی نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو دیکھا کہ فقر و فاقے اور بیماری کی وجہ سے بہت سخت حالت میں ہیں نہ مال تھا نہ صحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی خصہ حالت دیکھی تو ایک وظیفہ ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھو گے تو حالت سدھر جائے گی اور انصاری کا ایمان بہت بلند تھا فرمانے لگے میں ان دو چیزوں یعنی فقر و فاقے اور بیماری کے بدلے بڑی سے بڑی نعمت لینے کو بھی تیار نہیں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ جو اپنی ایسی حالت پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو اس کا مقام بڑے بڑے اعمال کرنے والوں سے بھی بہت اونچا ہے آج جس کے عید پاس عید کا نیا جوڑا نہ ہو وہ آہیں بھرتا ہے جس کے پاس عید کا نیا جوتا نہ ہو وہ آنسو بہاتا ہے جس کے بچوں کو عید پر زیادہ عائش نہ ملے وہ شکوے برساتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ اصل نعمت اللہ تعالیٰ نے ہر غریب اور امیر کو وافر عطا فرمائی ہیں اسلام کی نعمت ایمان کی نعمت قرآن کی نعمت رمضان کی نعمت روزو اور تراویح کی نعمت جہاد کی نعمت ان نعمتوں کو ہر غریب سے غریب آدمی بھی حاصل کر کے آخرت کا بادشاہ بن سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے عید کے دن کے دو ضروری کام عید کے دن کا پہلا کام یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور زبان پر اس کی تقبیر ہو دنیا کی ہر طاقت کا روب دل سے نکال دینا ہے ارے سائنس نے ایسی کوئی ترقی نہیں کر لی کہ ہم نعوذ باللہ اسے سجدہ کرتے رہیں جب بجلی نہیں تھی تو لوگوں کے پاس روشنی کا انتظام آج کے زمانے سے زیادہ اچھا تھا میرے میں نہیں مرتا تھا لوگ سفر کرتے تھے اور بہت صحت مند تھے وہ آج کے لوگوں کی طرح پلاسٹک کی بوتلیں اور گیس کے سلنڈر نہیں تھے منو وزنی تلواریں ہاتھ کے پنکھے کی طرح گھماتے تھے اور بھاری کمانوں سے تیروں کی بوچھاڑ کرتے تھے عید کے دن اپنے دل سے بے حیا اور بدکار کافروں کی عظمت نکالنی ہے امریکہ اور یورپ کی عظمت دل سے ختم کرنی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اڑتا ہوا غبار بھی نہیں اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ ایک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد عید کا دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے دل کو حقیقی نعمت یعنی اسلام کی یاد دلا کر خوش کرنا ہے عید کا دن رونے پیٹنے اور دنیا کے غموں کو اپنے اوپر مسلط کرنے کا دن نہیں یہ شکر اور خوشی کا دن ہے اور شکر اور خوشی ان نعمتوں پر جو اصل اور قیمتی نعمتیں ہیں الحمد ہمارے پاس کلمہ طیبہ ہے الحمد ہمیں رمضان المبارک ملا الحمد ہمیں روزوں کی توفیق ملی الحمد ہمیں رمضان المبارک میں جہاد میں نکلنے یا جہاد کی خدمت کی توفیق ملی ہمیں زیادہ تلاوت زیادہ صدقے اور زیادہ عبادت کی توفیق ملی ہمیں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی قائد اور رہبر ملے اللہ اکبر یہ کتنی بڑی نعمت ہے دنیا بھر کے کافر ہزار دولت کے باوجود حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہے آپ بتائیے اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے حضرات صحابہ کرام کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو انہوں نے کیسی عظیم قربانیاں دے کر اس نعمت کی قدر کی عید کے دن ان بڑی بڑی عظیم نعمتوں کو یاد کر کے اپنے دل کو خوش خوشی پر اور اپنے ہوٹوں کو مسکراہٹ پر لانا ہے ہم لاکھ گناہ گار صحیح مگر الحمدللہ مسلمان تو ہیں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے عید کے دن خوش خوش رہیں عید کے دن اپنے دل کو آمادہ کریں کہ وہ خوش رہے جس طرح مال ملنے پر بچت ہونے پر اور عیش آرام حاصل ہونے پر خوش ہوتا ہے جس طرح گاڑی کوٹھی کپڑے جوتے ملنے پر خوش ہوتا ہے اس سے بڑھ کر مسلمان ہونے پر خوش ہو کہ اللہ پاک نے دنیا کی سب سے قیمتی اور مہنگی نعمت اسلام مجھے دی ہے رمضان پر خوش ہو قرآن پاک پر خوش ہو جہاد پر اور صدقہ پر خوش ہو شیطان دل میں غم ڈالے کہ تمہارے پاس رہنے کی جگہ نہیں تم اپنے بچوں سے دور تم محروم وغیرہ تو جواب دیں مسٹر شیطان نہیں نہیں میں یہ سب آج نہیں سوچ سکتا آج میں اپنے رب کی حقیقی نعمتوں پر خوش ہوں دنیا تو جس کے پاس ہو وہ بھی پریشان جس کے پاس نہ ہو وہ بھی پریشان شکر کریں احتجاج نہیں بعض لوگ خصوصاً خواتین عید کے دن احتجاج کا موڈ بنا لیتی ہیں وہ گھرانے جن میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو یا گھر کا کوئی عزیز فرد جیل یا مصیبت میں ہو ایسے گھرانوں کی خواتین عام طور سے کہتی ہیں اس سال ہم عید نہیں منا رہے اور پھر پرانے کپڑے پہن کر بھوت کی صورت بنا کر احتجاج کرتی ہیں خود بھی روتی ہیں اور دوسروں کو بھی رلاتی ہیں یہ طریقہ ناشکری اور تکبر والا ہے عید تو ایک دینی خوشی ہے رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی پس جس کی رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی اس کی عید تو خود ہی ہو جاتی ہے اور جو رمضان المبارک میں محروم رہا وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں کر لے اس کی کوئی عید نہیں عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے اگر آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو آپ تلاوت کر کے اور نوافل ادا کر کے اس کے لیے خوب ساری دعائیں کریں اگر آپ کے عزیز جیل میں ہیں تو تلاوت اور نوافل کے بعد ان کی رہائی کے لیے دعا مانگیں مگر احتجاج والا ماحول نہ بنائیں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہم خدا نہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی سے ہو اللہ پاک کی مرضی جس کو چاہے زندہ رکھے اور جس کو چاہے موت دے ہمارا کام اس کی تقدیر پر راضی ہونا ہے اور اس سے صبر کی دعا کرنا ہے اگر ہم اکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا تو یہ تکبر کی علامت ہے مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور غلام رہے اور خود کو کچھ نہ سمجھے وہ تو مزے میں ہیں وہ خواتین جن کے بیٹے یا خاوند اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں ان کو تو عید کے دن بہت خوشی کرنی چاہیے اور بہت شکر ادا کرنا چاہیے یہ سعادت تو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے بدقسمتی بدقسمتی دیکھیے کہ وہ عورتیں جن کے بیٹے یا خاوند کافروں کے ملکوں میں ہیں مال کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ تو عید کے دن خوش ہوتی ہیں حالانکہ ان کے لیے پریشانی خطرے اور نقصان والی بات ہے جب کہ وہ عورتیں جن کے بیٹے خاون یا بھائی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتے ہیں وہ غم کرتی ہیں حالانکہ ان کے تو مزے ہی مزے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو قرآن پاک میں جہنم کا تذکرہ پڑھیں اور شمار کریں کہ جہنم کا تذکرہ کتنی بار ہے اور جہنم کتنی خوفناک ہے اور وہاں ایک منٹ گزارنا کتنا بڑا عذاب ہے یقین جانیں یہ جہنم حق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے بھڑک رہی ہے چیخ رہی ہے اور چنگھاڑ رہی ہے اگر آپ کا بیٹا اور خامند اس جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے جہاد میں نکلے ہیں تو یہ بہت خوشی کی بات ہے دنیا تو چند روزہ ہے کبھی قبرستان جا کر قبروں کو گنے سب لوگ مر رہے ہیں اور سب لوگ مر جائیں گے جن کے بیٹے اور خامند حقیقی مستقبل کو سنوارنے کے لیے نکلے ہیں وہ شکر کریں اور خوشیاں منائیں تلاوت کریں نوافل ادا کریں اور ان کی کامیابی کے لیے دعا مانگیں